اول ہے اب حضرت ماقبل پر تفریح ہے جب تم نے یہ سن لیا کہ دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے خدا کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا بھی ہے اور منکرین کے لیے سزا بھی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ پھر کچھ سمجھ آیا ہے یہ مقبل پر متفر ہے پس ایمان لاؤ تم اللہ پاک پر نمبر دو اصول فوج نمبر اول ہے ایمان باللہ نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر تین نور انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے نور سے مراد کیا ہے یعنی قرآن پاک پرانے پاک پر ایمان لے آؤ سمجھا جو ہم نے نادل کیا ہے ماتا ولون خبیر ترغیب اخلاص چل ہے ترغیب اخلاص اور اللہ پاک ساتھ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو پورے خبردار ہیں جو مل جمے چل کھائے حضرت وقت عذاب یہ عذاب کا وقت کا ذکر ہے اور ابھی اوپر گزرا ہے نا ہی اور ساتھ حضرت یہ آخرت کا ذکر ہے تقریب و خرید بنتی ہے وقت عذاب لکھا رہے جس دن کے جمع کرے گا تمہیں لے جاؤ مل جمے واسطے دن جمع کے یہ ہے دن تغاب ان کا تغاب ان کا مانا ہار جیت تغاب ان کا مانا ہار جیت <clears throat> سمجھا کہ کوئی ہاریں گے کوئی جیتیں گے سمجھا سی ومئی امن بلا سمجھا یہاں لکھا ہوگا دو تین لفظ ہیں ایک تو لکھا ہوگا تشریح تغابن نمبر اول تشریح تغابن اول ہاں، دو تشریح ہیں ایک یہ آگے آ رہی ہے اور دوسرا لفظ لکھا ہوگا جس کی کیفیت یہ ہے لکھا ہے یہ تغابن کی کیفیت ہے اور من یومن پر لکھا ہوگا بشارت اب تو روانہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ انسان جو ایمان لائے گا اللہ پاک پر قوت دیا نمبر دو قوت عملیہ اور عمل کرتا رہا اچھے جو کب ان ہو سی آتے ہی سمرا اول دفاع اول دفاع مدیراتے مٹا دے گا اس سے سی ہی تمام برائیاں اس کی وجود خلو نمبر دو منفیت اور داخل کرے گا اس کو باغات کے اندر بہتری ہوں گی نیچے ان کے نہرے خالدین آبادا حضرت آج تک میں خالدین کا معنی کیا کرتا آیا ہمیشہ رہنے کیا مانا لیکن یہاں چونکہ خود کھڑا ہے نا اس لیے خالدین کے معنی میں تجرید کریں گے اخلاء خلا اللہ ہم باغل معنی سمجھا مجھے اب مانا کیا ہوگا رہنے والے بیچ اس جنت کے ہمیشہ رہنے والے بیچ اس جنت کے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم فضیلت جنت چل کا ہے فضیلت جنت جی یہ وہی کامیابی بڑی اللہ ہم سب کو نصیب فرما جی بلین کا فارو یہ تخویف اخرویہ ہے اور بشارت کے مقابلہ میں اور یہ دوسری تشریح ہے کیا ہے پہلی تشریف میں نے دوسری تشریف اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وقت شعبہ شوبہ اور جٹلایا انہوں نے ہماری آزاد کو ہمارا یہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے ہمیشہ رہنے والے بھی جو تھا آگ کے اللہ ہم سب کو سل مسیر مزمت نار چلتا ہے اور بڑی بری جگہ ہے حضرت جہاں تک اب یہ تشریح تھی تغابن کی کہ تغابن کیا ہے کچھ لوگ جیت جائیں گے جنت میں جائیں گے کچھ لوگ ہار جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اب یہاں تک تو انصاف کا مسئلہ تھا اتباع نور کا مسئلہ تھا کہ نور کی تابے داری کرو اب نور کی تابے داری کے اندر جو چیزیں مانے اور رکاوٹ بنتی تھیں اب ان کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے آر ہاشیہ پڑھو ہاشیہ ہاشیہ کی دوسری سطح پڑھو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے پہلے اتباع نور یعنی تکمیل قوت ایمان و عملیہ کا امر تھا امر تھا اب اس اس میں جو موانے تھے ان کا ارتفا ہے وہ تین ہیں نمبر اول مصائب نمبر دو آل عیال نمبر تین اب ان کا ہے ما اصاب من مصیبت رفا مانے نمبر ون کا رفا مانے نمبر اول نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر ساتھ حکم اللہ پاک کے سمجھا یہاں مصیبتیں جو بھی آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں گھبراؤ نہ سمجھا ان میں صبر کرو اللہ اللہ لہذا صبر و رضا حاصل کرو لہذا ہاں صبر کرو اللہ کی رضا حاصل کرو بمن امن بلّہ ہے اور وہ انسان جو پورا یقین کرے گا اللہ پاک پر پورا یقین کرے گا اللہ پاک کس بات میں فی قول ہی ان المصیبت بے ہی فی قول ہی ان المصیبت بے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مصیبت اللہ کی تقدیر سے اور اسی کے فیصلے سے آئی ہے جلال کا والا یہ بے پل بہ رہنمائی کرے گا اللہ پاک اس کے دل کو راستہ دکھائے گا اس کے کون سا راستہ رضا و صدر کون سا راستہ رضا و صدر والا راستہ اللہ اس کو دکھائے گا بلّہ بالکل علیم اور اللہ پاک ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے کیا مانا کہ کس نے صدر کیا اور کتنا کیا اور کس نے نہ کیا کہ کس نے صبر کیا اور کتنا کیا اور کس نے کیا اللہ سب کو جانتا ہے بارہ مصیبت آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے حضرت مصیبت بعض اوقات تو آتی ہے نا سزا کے لیے کس کے لیے اور بعض اوقات آتی ہے رحمت کے لیے رحمت بھی تو بن کر آتی ہے نا مصیبت نبی علیہ السلاۃ تو تسلیم نے فرمایا ہے سبحان اللہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں کیا حتیٰ کہ فرمایا اس کو بخار آتا ہے بدن میں فرمایا گرمی جو محسوس ہوتی ہے تو اس کے بدلے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں سمجھا سی تو یہ رحمت بن کر آتی ہے نا بعض اوقات اللہ پاک حدیث میں آ جائے تو بوڑھا بیمار تھا بخار تھا اس کو بہت آپ اس کی تباہ پرسی کرنے کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ نے اس کو ہاتھ بھی پھیرا سینے پر فرما اللہ باسا تہور ان شاء اللہ فکر نہ کرو یہ بخار تیرے پاک ہونے کا ذریعہ ہے تیرے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے اس کو غصہ آ گیا اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو بوڑھا ہوں مر رہا ہوں اور اب میں پاک ہو رہا ہوں یہ مجھے پاک کر رہا ہے زیر القبور ہے بخار ہے کانپ رہا ہوں ابھی قبر کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کہتے ہو پاک ہو رہا ہوں آپ ہاں ہاں نام ادن ہاں ہاں جب تو قبر میں جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ بخار نے کتنی فائدہ دیا تھا اس بخار سے کتنی گناہ معاف ہوئے کتنی درجے بلند ہوئے اس وقت پتہ چلے گا تو مصیبت جو ہے یہ دکھ تکلیف بعض اوقات رحمت کے لیے بھی آتی ہے اللہ پاک کا بڑا عجیب دستور ہے یہ صوفیوں کی باتیں ہیں آپ کی باتیں نہیں ہیں سمجھا سی حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کو مبغوض ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبغوض ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کو بغض ہوتا ہے وہ جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا فلانا کام کر دے اللہ ملے تو کہتے جلدی کرو اس کو کام کرو یہ ظالم میرے دربار سے ہٹے اور رہے ہو اس کی مراد پوری کرو جلدی تاکہ یہ میرے دربار سے ہٹ جائے میں اس کا اپنے دربار پہ آنا پسند نہیں کرتا اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کی مراد ابھی پوری نہیں کرنی یہ مانگتا رہے بس اس کا مانگنا جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر میں اس کی مراد پوری کر دوں گا تو یہ دعا کرنا چھوڑ دے گا اس کی مراد جو ہے پوری نہیں کرنی یہ مانگتا رہے اس کا مانگنا مجھے پسند ہے سمجھا نا صحیح تو بعض اوقات رحمت الہیہ بن کر بھی آتی ہے نے فرمایا ہے کہ اگر مصیبت کے اندر انسان کی جگہ فضا دھار فریاد بڑھ جائے واہ ویلا کرے وہاں یہاں بھاگ دوڑ یہ وہ تو سمجھو یہ اس کو سزا مل رہی ہے کیا مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئی ہے اس کے لیے اور اگر مصیبت کے اندر انسان کا انسان کا قلب جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے زیادہ سمجھا خبر اور سکون کے ساتھ دعا بھی کرتا رہے اللہ کی طرف اور توجہ بڑھ جائے تو سمجھو کہ جو اس کی طرف سے رحمت کر آئے گی سمجھے یہ علامت ہے اس بات کی بات اللہ الرسول حضرت کیا لکھا ہے اصول فوج نمبر اول ہے اور تاب داری کرو تم اللہ پاپ کی نمبر دو کامیابی کا اصول اور تابے داری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاصہ یہ کہ ہر امر میں جن میں مسائب بھی داخل ہیں اطاعت کرو خلاصہ یہ کہ ہر امر میں جن میں مسائب بھی داخل ہے اطاعت کرو اور تابے داری کرو اللہ پاک کی اور تابے داری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فن طول تم بس اگر منہ پھیر لو گے تم کس بات سے کس بات سے اطاعت سے فعن اوپر ہمارے رسول کے صرف پہنچا دینا ہے صاف صاف اعلیٰ رسول نہ بلدا خریدائے ہمارے پیغمبر کا فرض کیا ہے پہنچا دینا ہے صاف صاف نیچے اور وہ بآسن وجوہ پورا کر چکا ہے اور وہ باس وضو پورا کر چکا ہے ہمارے پیغمبر کے ذمہ صرف پہنچانا ہے وہ باثر وضو پورا کر چکے ہیں اللہ لا الہ الا ہو یہ مجھے تمہاری ادا نہیں پسند ہاں یہ خیال کرو خدا کے لیے اللہ لا الہ الا اللہ اچھا حضرت یہ کیا ہے سنو بات مسئلہ توحید کا بیان ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ انصاف اور جہاد کا مسئلہ ہے کس کے لیے کس کے لیے توحید کے لیے مسئلہ توحید کا بیان ہے جس کی خاطر انصاف اور جس کی خاطر جہاد ہو رہا ہے خلاصہ ہے اللہ ہی کی ذات پاک نہیں کوئی قابل عبادت کے سمجھا منت پکار پھیرے نظر نیاز ثواب کے لئے مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے مشکل کچھ حاجت روا حاضر ناظر آلے مل گئے دستگیر گیر غو سے آدم کوئی نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات پاک ذاتیں سمرا چل گئے جب کوئی نہیں ہے جب مشکل پوچھا حاجت روا کوئی نہیں آئے تو پھر تو چاہیے کہ صرف اللہ پاک پر چاہیے سارا کریں ایمان والے ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ صرف اسی پر سارا کریں وہ سمجھ رہے ہو یا اب دوسرا مانے کیا تھا آل یا اس کا کا بیان ہے اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا من من تبعی دیا ہے بے شک باغ بیویاں تمہاری بے شک ہاں بعض بیویاں تو بڑی نیک ہوتی ہیں الٹا خامد کی مدد کرتی ہیں دین کے مسائل کے اندر خامد داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہیں رکھ خامد نماز نہیں پڑھتا تو کہتی ہے نماز پڑھ لیکن بعض بیویاں ایسی ہیں بے شک بعض بیویاں تمہاری اور باز اولاد تمہاری ادو دین کے دشمن ہیں تمہارے کم مانا دنیا کی بات نہیں ہے دین کے دشمن ہیں تمہارے پس ڈرتے رہو اور بچتے رہو تم ان سے ان سے بچنے کی کوشش کرو یعنی کہیں وہ تمہیں بے دینی کے اندر نہ مبتلا کر دے میں پس بچتے رہو تم ان سے ڈرتے رہو ان سے ب پہلے مانا کر لو پھر انشاءاللہ شاء سمجھتے ہیں بات اور اگر معاف کر دو اور اگر معاف معاف کر دو کیا مطلب لکھا ہے آدم عقاب جی۔ کیا لکھا ہے معاف کر دو یعنی سزا نہ دو معاف کر دو یعنی آدم عقاب سزا نہ دو ان کو بسخر نمبر دو اور اور درگزر کر دو یعنی آدم ملامت لکھا ہے در بدر کر دو یعنی ملامت نہ کرو ان کو اس کام پر ملامت نہ کرو بتا ہو اور بخش دو اور دکھائے آدم حقد آدم حقد یعنی دل میں بغض نہ رکھو دل میں بغض نہ رکھو بلکہ کیا کر دو بخش دو ان کو اللہ تو بد بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے سبحان اللہ بڑے بخشنے والے ہیں وہ تمہارے گناہوں کو تمہارے تم اپنی بیویوں کو بچوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دیں گے رحیم ان بڑے مہربان ہیں تمہارے حال پر تمہارے حال پر یعنی تم اپنی بیوی بچوں کے حال پر رحم کرو گے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے گا تب بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں میں تردے کو مسئلہ سمجھاؤں کون سے امور ہیں جو انسان اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو معاف کر دے گے سمجھا اور کون سے امور ہیں جو معاف نہ کرے حضرت یاد کر لو امور دنیا جو ہے وہ سارے معاف کر دینے چاہیے امور دنیا چاہے معاف کر دینے چاہیے مثلا کسی دن اس سے نقصان ہو گیا سمجھا سالن کے اندر مرچیں زیادہ پڑ گئی ہیں کھانے کا نہیں ہے سمجھا اب تمہیں غصہ ہے کہ سالن بھی پکایا گوشت بھی ضے ہوا گھی بھی ضے ہوا محنت بھی ضے ہوئی کھانے کا بھی نہیں ہے مرچیں زیادہ ہیں تو تم اٹھ کر گارہ بجا کرے وہ شروع کر دو نہ بالکل نہ اس کو معاف کرو اس کو کیا کرنا ہے معاف کرنا ہے کبھی نقصان ہو گیا مثال کے طور پر اور کوئی نقصان جس طرح گھر میں ہوتے رہتے ہیں برتن گر کر ٹوٹ گیا ہے قیمتی برتن تھا سمجھا نا سی جی؟ یا اور کوئی چیز گم ہو گئی ہے گھر کے اندر جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے سمجھا یا قصور ہے معمولی تھا ان ساری چیزوں کو کیا کرنا ہے معاف کرنا ہے نمبر دو ہے امور دینیا کیا ہے امور دینیا مثلا نماز نہیں پڑھتی روگا نہیں رکھتی سمجھا سی یا خاون کی خدمت نہیں کرتی وہ سن رہے ہو امور دینیا کے اندر اگر وہ کر لے توبہ کیا کر لے تو پھر بھی معاف کر دینا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی معاف کر دیا ہاں اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتی اور قصور کیے جا رہی ہے تو پھر زارا بائی جزرے وہ اور زور بک زور دربا سمجھا نا پھر جو ہے درد کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ منہ پر بھی نہ مارے بندہ اور ضرب مبرح بھی نہ ہو زیادہ سخت نہ ہو منہ پر بھی نہ ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو اب دیکھو ذرا حاشیہ پڑھو تمہارے پاس لکھا ہے میرا خیال امور قابل لکھا ہے ہاں؟ یہ ہے امور قابل عفو مثلا نقصانات دنیاویہ یا دینیا یا مقرونہ وبا نقصانات دنیاویہ بھی امور قابل عفو ہیں اور دینیا لیکن مقرون بھی توبہ ہیں تو وہ بھی معافی کے قابل ہیں وہاں بھی معاف کر دو سمجھا لیکن دینیا غیر مقرون ہے جو ان پر معافی نہیں جائے بس کرو مانا اموال حکم و اولاد حکومت رفا مانے نمبر تین رفا مانے نمبر تین تیسرا مانے کیا تھا مال مال اگر شریعت پر عمل کرنے سے مانے ہے تو مہربانی کرو ان کو بھی ہٹاؤ سمجھا ان کو سوا کو کے نہیں مال تمہارے اور اولادیں تمہاری فتنا تم یہ آزمائش ہیں کیا ہے ہاں، یہ پوری آزمائش ہے انسان کے لیے مال بھی اور اولاد بھی سمجھا آزمائش کس طرح ہے کہ کون انسان ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے ہاں جی دکانداری بھی کرے اور نماز کا وقت ہو تو دکان بند کر کے مسجد میں فوراً حاضر ہو جائے مشکل بات تو ہے لیکن مشکل کام کرنے سے ثواب بھی بڑا ہوگا سمجھا نا جی فتنا تم تمہارے آزمائے تمہاری آزمائش ہے بلّہ نیچے لکھا ہے اور جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد کرے اور جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاں اجر و نظیم ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا وہ اس انسان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے اللہ اللہ اصلاح قوت نظریہ یہ مقبل پر متفر ہے جب تم نے سن لیا کہ مصیبت آئے تو دین سے رکاوٹ نہ بننا چاہیے بلکہ مصیبت میں صبر و سکون سے کام لیا جائے وہ سمجھ رہے ہو بیوی بچے اگر رکاوٹ بنے تو ان کو رکاوٹ نہ بننے دیا جائے بلکہ ان کو ترک کر کے خدا کے عمر پر عمل کیا جائے مال رکاوٹ بننے بننا پڑے بننے لگے تو اس کو بھی رکاوٹ نہ بننے دیا جائے بلکہ نظر انداز کر کے اللہ کی اطاعت کی جائے جب تم نے یہ سن لیا تو فتق اللہ اصلاح قوت نظریہ نمبر اول بس ڈرتے رہو اللہ پاک سے مست تم جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو او اپنا پورا زور لگا لو خدا سے ڈرنے میں سمجھ آیا ہے مستتا تم جتنی تمہیں طاقت ہے اپنی طاقت پوری لگاؤ خدا سے ڈرنے میں اپنی جان خرچ کرو اپنا بدن خرچ کرو مال خرچ کرو اپنا دل دماغ خرچ کرو اسی بات پہ لگا دو کہ خدا سے ڈرنا ہے خدا سے جتنی طاقت ہے تمہیں اپنی طاقت پوری لگاؤ زور لگاؤ اللہ کے دل اور جگہ پر آیا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے فتق اللہ حق کا تو پاتے ہی فتق اللہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے اس کا حق ہے ڈرنے کا اس کی اور اس کی مراد ایک ہی ہے تو سمجھ رہے ہو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت لگا دے ڈرنے کا سمجھ رہے ہو اللہ سے ڈرنے کا جتنا کہ حق ہے اتنا ڈرو وہ حق کیا ہے وہ حق یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے سستی اپنی اپنی طرف سے سستی نہ کرے بلکہ اپنی طاقت پوری خرچ کر لے تو فتح اللہ حق کا تو ہی بن گیا وہ سمجھا پر ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو بس مئو اور سنو تم کیا سنو مواعظہ تعالی تالا مواعدہ مانی کا اللہ پاک کے مواعظ اور اس کی واد و نصیحت کو سنو توجہ کے ساتھ سنو خدا سے ڈرو اور اس کے مواعظ کو توجہ سے سنو وہ عطی ہو اتر چا لکھا ہے نمبر دو اصلاح قوت عملیہ بدنیہ قوت عملیہ اعمال دو قسم ہیں جی اعمال کچھ بدن کے متعلق ہیں جس طرح نماز روزہ ہے کچھ اعمال مال کے متعلق ہے جس طرح زکات صدقت الفطر وغیرہ ہے تو یہ قوت عملیہ بدلیہ ہے اور تابے داری کرو تم اس اللہ پاک ان قوت عملیہ مالیہ قوت عملیہ اور بالخصوص خرچ کرو تم پیسہ بھی کچھ خرچ کرو مولویو خرچ کرو تم خیر خیر منصوب ہے اس کا ناصر یقون مقدر ہے کیا مقدر ہے کہتے ہیں پہلی باتیں تو صحیح ہے یہ بات غلط ہے ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ مولوی ہو پیسہ خرچ کرو ہم تو لینے والے ہیں دینے والے کہاں ہیں کو ہاں؟ خرچ کرو تم یقن خیر انفو سے تم یقن لکھا نہیں چاہے ہوگا بہتر بات تمہارے نفسوں کے بمن جو پیچھے بھی آ چکا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب لالچ آتا ہے حب دنیا تو پھر بخل پیدا ہو جاتا ہے سمجھا اللہ فرماتے ہیں جو لالچ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے وہ تھے کا نچل گئے اور وہ انسان جو بچایا گیا لالچ اپنے نفس سے سمجھا کیا مطلب ہے یعنی خرچ وہی کرے گا جو نہ ہو خرچ وہی کرے گا جو نہ ہو اور وہ انسان جو بچایا گیا لالچ اپنے نفس سے تھا الا ایک بس یہ لوگ ہیں المفل ان کا مانا شاہ صاحب نے بڑا عجیب کیا ہے بس یہ لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے مبلغون کا مانا اللہ بڑا عجیب مانا یہ لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں سمجھا جن کی مراد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اللہ کی رضا مل جائے حوض کوثر کا پانی مل جائے نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے اللہ کی زیارت ہو جنت مل جائے مراد کو وہی پہنچیں گے جو لالچ سے بچ گئے سمجھ رہے ہو ہاں اور وہ انسان جو بچایا گیا لالچ اپنے نفس سے بس یہ لوگ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے یہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے اللہ جالنا میں تو تقرض اللہ اب حضرت آخر کے اندر انصاف سی اللہ کا مسئلہ زوردار آ گیا سورہ منافقون میں فرمایا تھا مضک نا کو جو کچھ ہم نے دیا ہے وہاں سے کچھ خرچ کرو اب فرماتے ہیں چلو میاں یہ نہیں سمجھتے تو اتنا سمجھو کہ قرضہ دے دو جی میں تمہارا قرضہ دیا ہوا جو تمہیں لوٹاؤں گا کئی گنا زیادہ کرو مانا ان تو اگر قرضہ دو گے تم اللہ پاک کو قرضہ اچھا یہ بات پڑی ہوئی ہے پیچھے پڑھ رہے ہو ہاسان پر لکھا ہے شرط قبولیت کیا لکھا ہے قبولیت کی شرط کیا ہے کہ قرضہ اچھا ہونا چاہیے کیا مراد ہے ہاسان سے ہاسان کا مانا خلوص کے ساتھ ریا کاری نہ ہو سمجھا تو ریا اور شما وغیرہ نہ ہو خلوص کے ساتھ کرتا دو گے تو وہ قبول ہوگا یو ذائف ہو لکو ہمارا لکھا ہے جناب ہمارا ہمارا اولا دنیا بھی آئے پڑا پیچھے بڑھاتا جائے گا اللہ اس قرضے کو واسطے تمہارے اللہ اس قرضے کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا میں نے عرض کیا نہیں تھا حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھی خجور جب تم دیتے ہو تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو پالتے پالتے وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے سبحان اللہ جزا لکم بڑھاتا جائے گا اس قرضے کو اللہ تبارک و تعالی واسطے تمہارے قرضے کو تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا وجہ پھر پھر سمرا نمبر دو اور بخش دے گا تمہیں اس قرضے کی بابرکت تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے سمجھا سی بلّہ شکور حلیم اور اللہ بڑا قدر دان ہے شکور کا مانا اللہ بڑا قدردان ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی اس نے لکھوا دیا اس کا بھی تمہیں بدلہ دے گا آدھی کھجور کا قدر کیا کہ دائیں ہاتھ سے قبول کر کے پہاڑ کے برابر بنا دیا بڑا قدردان ہے حلیم بڑا برد بار ہے بڑا برد بار اور حوصلے والا ہے کس طرح حوصلے والا ہے ہاں شکور پر یہ لگ مجھ سے رہ گیا کہ آمال صالحہ کو مقبول فرماتا ہے ہمارے صالحہ کو ہمارے صالحہ کو مقبول فرماتا ہے قبول کر لیتا ہے اس کو مقبول بنا دیتا ہے حلیم ان بردبار اور حوصلے والا ہے کہ معافیت پر فل فور نہیں پکڑتا معافیت پر نہیں لکھا ہوا فوراً پکڑ نہیں کرتا بس ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے جی وہی مقصد ہے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا عالم الغیب یہ علت ہے ہاسانن کی کس کی اللہ فرماتے قرضہ مجھے اخلاص کے ساتھ میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہوں کون اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے کون ریاتی نیت سے دے رہا ہے عالم الغیب یہ خبر مبتدا ہوا مقدر ہے وہی ہے جاننے والا چھپی اور ظاہر چیزوں کا چھپی اور ظاہر چیزوں کو وہ جاننے والا ہے العزیز ہو غالب ہے پکڑنے کی اس کو پوری طاقت ہے الحکیم و حکمتوں والا غالب اور حکمتوں والا ہے ارادہ تو تھا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن العدة الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سورہ طلاق کا ماپل کے ساتھ رفتار کر رہا ہوں ایک رب تو وہ ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے کہ اس کے اندر مسئلہ انصاف فی خبیب اللہ کا بیان ہے دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ کے آخر میں تھا من ازواج اولاد کم معذو بلکھم فاشدہ تھا نا کہ تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہارے دین کے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو بین تافو و و اللہ الرحیم تو جب بیویوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو بعض اوقات نوبت ب طلاق رسید طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اس لیے اب طلاق کے اور عزت کے مسائل اور نسخے کے مسائل یہاں بیان ہوں گے جیسے پہلے حصے کے اندر دوسرا حصہ رقو نمبر ایک کے بعد من قریت عطت عن عمل ربها حسابا وقتہ سے تخویف دنیا بھی ہے ہے یہ دوسرا حصہ عبد الرحمن الرحمن بسم اللہ تخلیق یا النبی اذا طلقتم النساء منفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کا پہلا حصہ ہے نا آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا و النساء مختلف توجیحات ہیں آپ کے پاس لکھا ہوگا قول لمت کا لمت کا الحکم آپ اپنی امت کے لیے حکم بتا دیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دو اذا طلقتم النساء جب طلاق دینے لگو تم اور تم کو تلق تم جو ہے نا سن تلق تم یہ شروع فلفیل کے لیے ہے اس کے لیے ہے تلق تم کا معنی یہ نہیں کہ طلاق دے چکو تم بلکہ اس کا معنی طلاق دینے لگو اذا طلقتم النساء تم جب طلاق دینے لگو تم اور تم کو سب کو حکم اول یعنی حکم اول کیا ہے یعنی حیض میں طلاق نہ دو حالت حیض میں طلاق نہ دو پس طلاق دو تم ان کو لے عدت ہننا پہلے ان کی عدت کے لے عدت ہننا ہے نا صن <coughs> سمجھ میں بات اس مسئلے میں تو اتفاق ہے اللہ اکبر کے اپنا طلاق توہر میں دی جاتی ہے کب دی جاتی ہے حالت حید میں طلاق دینا یہ بدعی طلاق ہے ناجائز ہے گو واقع ہو جائے گی لیکن ناجائز ہے حالت توہر میں طلاق دینا ضروری ہے اس میں تمام عین کا اتفاق ہے مطلب کون سا ہے توہر ہے تو معلوم ہو عزت بھی کس کے ذریعے ہوگی توہر کے ذریعے ہمارے احناف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ لام بے معنی قابل ہے لام بے معنی لام بے معنی قابل بھی آیا کرتا ہے جیسے لسان عرب میں اس لیے میں نے مانا کیا ہے پس طلاق دو تم ان کو لے عزت ہننا پہلے ان کی عزت کے عزت تو ہوگی نا حیض کے ذریعے تو عزت سے پہلے یعنی توہر کے اندر طلاق سمجھ رہے ہو میں عزت کا لام دے قابل قبل ہے طلاق دو تم ان کو پہلے ان کی عزت کے کیونکہ عزت کس کے ذریعے شمار ہوگی حیض کے ذریعے اور حیض سے پہلے یعنی حالات تو اور دوسرا قول مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لے عزت ہند کا لام جو ہے یہ لام جو ہے کا ہے کس کا ہے آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ پہلے پارے میں دوسرے میں بھی آئے گا وہ لوگ کیا کرتے تھے طلاق دے دیتے مقصود طلاق دے کر اس عورت کو چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ تنگ کرنا مقصود ہوتا پھر کیا کرتے ایک طلاق دے دیتے عزت شروع ہو جاتی جب عزت ختم ہونے لگتی پھر اور طلاق دیتے پھر عزت ختم ہونے لگتی پھر اور مقصد یہ کہ تطویل مقصود ہوتا کہ کسی طریقے سے لمبائی ہوئے اور اس کو تنگی آئے اور یہ تنگ ہوگے پریشان ہو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غرض تمہاری اضرار والی جو ہے نقصان دینے والی یہ غلط ہے طلاق اگر دینا ہو تو لے عزت ہلنا عزت کی خاطر دو جس کا نتیجہ عزت ہوئے من عزت گزارے اور گھر جائے بس کو ہننا بس طلاق دو تم ان کو لے عزت ہلنا واسطے ان کی عزت کے عزت کے واسطے دو طلاق یعنی عدت بچھا کر اس کو فارغ کر کے اس کو واپس بھیج دو اور تطویل عدت اور ادرار مقصود نہ ہوئے وہ عدت آ حکم دوم یعنی ہے حکم دوم یعنی عدت کو جو ہے وہ شمار کرتے رہو تم اور شمار کرتے رہو تم عدت کو عدت کو شمار کرنا مردوں عورتوں دونوں پر ضروری ہے لیکن خاص طور پر مردوں کو حکم فرمایا گیا ہے سمجھا تھی اہتمام کے لیے اور شمار کرتے رہو تم عدت کو بتق اللہ نسخہ تعمیل طریقہ ہے ہے وہ پیچھے نسخہ تعمیل ہے ان احکامات پر عمل تب ہوگا کہ دل کے اندر خوف خدا آئے گا اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے ربا کو موقع تقوا کیا لکھا ہے مقتدی تقوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو رب ہے تمہارا تمہارا پروردگار ہے لا تو خرجو ہننا حکم سوم کیا لکھا ہے مطلع کا کو حضرت مکان دینا واجب ہے جب تک وہ عزت کے اندر ہے خان کے گھر میں رہے گی مکان لے گی اور نسخے کا ذکر آگے آ رہا ہے نسخہ بھی لے گی پر میں نہ نکالو تم ان کو میں بجوتے ہی نہ ان کے گھروں سے بلا یا خروجنا اور نہ وہ خود نکلے خود بھی وہ نہ نکلے کیوں نکائے نیچے حق اللہ کے علاوہ حق العبد بھی آئے کیونکہ یہ حق اللہ کے علاوہ نہیں لکھا ہوا لکھا حق العباد بات بھی ہے اس لیے نہ نکلے وہ اور نہ نکلے وہ خود اللہ انجاتینا ہاں ہم اگر یہ کہ آئیں وہ ساتھ بے حیائی کھلی کے کھلی بے حیائی سے مراد یہ کہ دوران عدت چلی جائیں سمجھ رہے ہو مبینہ سے اور کچھ مراد نہیں ہے ایک خروج من البیت مراد ہے وہ خود بھی نہ نکلے ان کو نکالو بھی نہ ہاں کہ وہ کھلی بے حیائی کرے اور نکل کے چلی جائیں گھروں سے کہیں کہ ہم خان کی عزت نہیں بیٹھتی تو پھر اور بات ہے مگر یہ کہ آئیں وہ ساتھ بے حیائی کھلی کے بتل کا سجود اللہ تاکید بر تعمیل احکام کیا لکھا ہے یہ بزرگ جو یہاں بیٹھتے تھے کہاں گئے آج جی بڑی ڈاڑی والے پیچھے بیٹھے ہیں کیوں خیر ہے طبیعت خراب ہے کیا آ جاؤ آگے جی آ جاؤ کیا دیر سے آئے اس لیے حدود اللہ تاکید بر تعمیل احکام تاکید بر تعمیل احکام احکام کی تعمیل کی تاکید ہو رہی ہے سمجھا بتل کا حدود اللہ اور یہ ہے ضابط خدا بندیہ حدود اللہ کا مانا ضابط خدا بندیہ یہ اللہ پاک کے ضابطے ہیں یہ جی ومن یا اور وہ انسان جو تعدی کرے گا حدود اللہ ہے ضابط خدا بندیوں سے فقد نفسا تعدی کیا لکھا ہے لکھا ہے نا جی اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی گنہگار ہوا یعنی گنہ گار ہوا وہ انسان جس نے ایسا کیا وہ گنہ گار ہوا لا تدری لا اللہ جو ہدے سو باد کا امرا حکم چہارم کیا لکھا ہے چوتھا حکم یہ ہے کہ طلاق رج آئی دو کون سی طلاق دو اس لیے کہ طلاق دیتے وقت طبیعت میں غصہ ہوتا ہے نا جی انسان کو تو اس وقت طلاق دے بیٹھتا ہے پھر جب غصہ ایسا ایسا ختم ہوتا جاتا ہے ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے تو پھر انسان کو جو ہے وہ ہوش آتی ہے نا جی۔ تو اگر ایک طلاق رجعی ہوگی تو انسان کو رجوع کا موقع ہوگا رجوع کر لے گا اگر طلاق مغلطہ دے بیٹھے گا یا بائنا تو نکاح ٹوٹ چکا ہوگا مغلطہ دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا تھی جی؟ اس لیے اللہ فرماتے کہ اے طلاق دینے والے تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ شاید کہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ عرصہ بات تیرے دل کے اندر اس عورت کی محبت پیدا کر دے گے اس لیے اس عورت کو طلاق رجعی دے اور وہ رہے بھی تیرے گھر کے اندر کیونکہ کٹھے رہنے سے جو ہے وہ پھر غصہ کم نہیں ہوتا ہے اور سمجھا ہوش بھی آتا ہے تو ممکن ہے پھر اللہ تبارک ادھر رجوع کی توفیق دے لا تجری نہیں جانتا اے او طلاق دینے والا کون مراد ہے طلاق دینے والا کہ شاید کہ اللہ پاک پیدا کر دے وے بادہ ازالے کا بعد اس طلاق کے بعد اس طلاق کے امرن کوئی نئی بات اللہ پاک کوئی نئی بات پیدا کر دے گے کہ تیرے دل کے اندر رجوع کرنے کا دائریہ پیدا ہو جائے اور تو رجوع کر لے گے اس لیے طلاق رجی دینا چاہیے سمجھ رہے ہو نہیں جانتا تو اے ہو طلاق دینے والا تو شاید کہ اللہ پاک پیدا کر دے ہوئے بعد اس طلاق کے امرن کوئی نئی بات فیضا بلا ہونا حضرت خیال کرو اب وہی بات آ گئی کہ جب عدت ختم ہونے لگے تو اب تم یا تو رجوع کر لو اور اس کو گھر میں رکھ لو اور یا یہ ہے کہ اس کو پھر چھوڑ دو عدت مکمل ختم ہو جائے نکاح ٹوٹ جائے اور وہ چلی جائے بس دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرو یا اس کے رجوع کر لو اور اس کو اپنے پاس رکھ لو یا رجوع نہ کرو چھوڑ دو اس کو وہ عزت گزر جائے نکاح ختم ہو جائے اور وہ خود بخود چلی جائے سمجھا نا بھائی <clears throat> تیسرا کام نہ کرو ستویر عزت والا فیضا بلغنا اجلا ہونا خیال کرو بلغنا جہاں اپنے معنی میں نہیں ہے فیضا بلغنا اجلا ہونا پس جب قریب پہنچ جائے پس جب قریب پہنچ جائیں وہ عورتیں اجلا ہونا اپنی میاد کو فیضا بلغنا اجلا ہونا کا مانا پس جب قریب پہنچ جائیں اپنی میاد کو میاد کو قریب پہنچ جائے مانا میاد ابھی تک ختم نہیں ہوئی ختم ہونے کے قریب ہے سمجھا ابھی کچھ رہتی ہے عزت پر جب کہ بلغنا بلغنا کا منع قریب پہنچ جائیں اجالا ہننا اپنی میاد کو بلغنا کا مرجا نیچے لکھا ہوا رجعیاتی کون ہے جو رجعی طلاق جس کو دی ہوئی ہے سمجھا جب قریب پہنچ جائیں وہ آ جالا ہُننا اپنی میاد کے یعنی عزت کے اب فام سے کو ہن سے پہلے جی ایک عبارت ہے پس تمہیں دو اختیار ہیں پس تمہیں تیسری بات نہ کرو یعنی تطویل عزت یعنی بویل عزت والی بات نہ کرو بس دو اختیار ہے تمہیں فم سے کو بس رکھ لو تم ان کو بے معروف قیدے کے موافق ام سے کو کا مانا بند کرو ان کو سمجھا مانا مرادی نہ کراؤ بس رکھ لو تم ان کو بے معروف موافق قیدے قیدار کو ہننا جب چھوڑ دو تم ان کو بے معروف موافق قہ دے کے شریک قاعدے کے مطابق انہیں رکھ لو رجوع کر کے یا شریک قاعدے کے مطابق انہیں چھوڑ دو تک رکھ لو ان کو بے معروف موافق قید شریک یا چھوڑ دو ان کو موافق کہہ دے شریک وہ اشہد حکم خامے سے طریقہ ہاں گواہ بھی بنا لے سمجھا تھی جی؟ اگر تم نے رجوع کر دیا ہے تبھی گواہ بنا لو اگر چھوڑ دیا ہے تبھی گواہ بنا لو یہ گواہ بنانا مستحب ہے اس لیے واشدو بل کا استحدا طریقہ ہے اور گواہ بنا لو زوائے عادل مین دو صاحب انصاف کے جو تم سے ہے دو صاحب انصاف کے اپنے آپ سے گواہ بنا لو کس بات پر مرافقت یا مفارقت پر مرافقت یا مخالفت پر مرافقت کی ہے یا مفارقت کی ہے مرافقت کا معنی رفیق بنا لیا رکھ لیا اس کو اور مفارقت کا جدا کر دیا جو بھی تم نے کیا ہے طلاق دے دی ہے یا رکھ لیا ہے دونوں میں سے جو بھی کام کیا اس پر گواہ بنا لو اور گواہ بنا لو تم مرافقت یا مفارقت پر دو صاحب انصاف کے من کم تم سے وہ اپنی مشاہدہ حکم نمبر چھ چھٹا حکم ہے شہادا کے لیے گواہوں کے لیے کہ بابا تم بھی خیال کرو شہادت جو ہے وہ اللہ ہی کی خاطر صحیح صحیح دو اور قائم رکھو تم لکھا ہے اے گواہ اے گواہ ہو قائم رکھو تم شہادت کو سیدھا رکھو تم شہادت کو اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر تم شہادت کو قائم رکھو من صحیح سے شہادت دو ظالم یوا دو بھائی تاکید بر تعمیل احکام تاکید ہاں اور ظالم کا مشاعر لے چاہے شروع صورت یا جو ہے نبیوں سے لے کر یہاں واقع مشاہدت اللہ تک یہ جتنی چھ احکام آئے ہیں جتنے احکام ہیں یہ چھ احکام جو ذکر کیے گئے یہ واد کیا جاتا ہے نصیحت کیا جاتا ہے ساتھ اس کے وہ انسان جو ہے ایمان لاتا ہے اللہ پاک پر بل جو میرے آخر اور پچھلے دن پر وہ انسان جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اسے یہ واد ہوتا ہو رہا ہے کیونکہ خدا کا خوف جب نہ ہو تو انسان احکام خدا پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سمجھا سی وہ واد کیا جاتا ہے وہ انسان جو ہے ایمان لاتا اللہ پاک اور دن پر بمن یتق اللہ فوائد خوف خدا فوائد پہلے آیت کا ترجمہ حل کر لو پھر میں مطلب عرض کر دوں چلا اور وہ انسان حضرت بمن یتق اللہ کا تعلق ہے ابتدا صورت میں جو وطق اللہ ربا کم کھڑا ہے وطق اللہ پہلی آیت کے اندر کھڑا ہے وطق اللہ ربا کم خدا سے ڈرو جو تمہارا رب ہے سمجھا اب یہ اسی کے متعلق ہے بمن جب اللہ حاشیے پر یہ ادھر ادھر کچھ لکھا ہوا ہے اس کا تعلق بتک اللہ کے ساتھ ہے اوپر تقوا کا امر تھا اب اس کے فضائل کا بیان ہے بتک اللہ نے تقوی کا امر تھا کہ خدا سے ڈرو اب اس کے فضائل کا بیان ہے اور وہ انسان جو ڈرتا رہا اللہ پاک سے خیال کرو مانے کا اور وہ انسان جو ڈرتا رہا اللہ پاک سے جج اللہ نمبر اول کرے گا واسطے اس اس اللہ بندے کے مخرجن نجات کی صورت مخرجن کا معنی تو ہے نکلنے کی صورت سمجھا یہ بھی معنی صحیح ہے نکلنے کی صورت یا نجات کی صورت کس سے مزرتوں سے مضرتوں سے اور نقصان دینے والی چیزوں سے نجات کے لیے کی اللہ اس کے لیے صورت پیدا کر دے گا خیال کرو کر دے گا واسطے اس کے مخرجن نکلنے کی صورت نجات کی صورت لیکن کس سے بولو صحیح مضرتوں سے وجر ہو نمبر دو اور روزی دے گا اس کو من ہے سو ایسی ایسی جگہوں سے کہ لا جاتا سے وہ گمان ہی نہ کرتا ہوگا اسے گمان ہی نہ ہوگا کہ مجھے یہاں سے کچھ روزی آئے گی ایسی ایسی جگہوں سے اللہ اسے روزی عطا فرمائیں گے بمن توکل اللہ ترغیب توکل یعنی ترغیب توکل جو شعبہ ہے تقوا کا تقوی کا ایک شعبہ توکل بھی ہے نا جی خدا سے ڈرے آدمی خدا پر سہارا کرنا جو ہے وہ بھی تو تقوی کا حصہ ہے نا جی، جو ہے تقوی کا اور وہ انسان جو سہارا کرے گا اوپر اللہ پاک ہو تو بس وہ اللہ کافی ہے اس کو وہ اللہ اس کو چاہے کافی ہے سمجھا نہیں اب دو لفظ یہاں لکھنے ہیں لکھا ہے ایک تو لکھا اصلاح مہمات میں جس میں اصلاح مہمات کے لیے خصوصاً ورنہ عموماً کفایت تو ہر ایک کے لیے ہے سمجھا یہ دو لفظ ہے ایک لفظ لکھا ہے اصلاح ہے اس کی جو بھی مہمات ہوں گی ان کی اصلاح کے لیے اللہ اس کو کافی ہے اللہ خود اس کی مہمات پوری فرمائیں گے اور اس کی مہمات کو حل فرمائیں گے ایک تو یہ ہے دوسرا ایک سوال ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرے اوپر سہارا کرے گا میں اس کو چاہوں گا کافی ہوں گا تو خدا متوکلین کو کافی ہے اور جو غیر متوکلین ہیں ان کو کافی ہے یا نہیں جی جو لوگ اللہ کا سہارا نہیں کرتے ان سے کام کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اللہ تو حضرت متوقع لین غیر متوقع لین ساری دنیا کو کافی ہے اور ان کے کام کر رہا ہے تو پھر میں یہ توقع اللہ ہے کہ تخفیف کیوں ہے کہ جس نے اللہ کا سہارا کیا اللہ اس کو کافی ہے جواب جواب یہ ہے کہ عمومی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً تو ہر ایک کو کافی ہے عموماً لیکن جو آدمی متوکل بنے گا اللہ پر سہارا کرے گا اللہ اس کو خصوصی طور پر کافی ہے یہ خصوصی توجہ کی بات ہے دیکھو اب خصوصاً طریقہ ہے ورنہ عمومی کفایت تو ہر ایک کے لیے ہے اور وہ انسان جو سہارا کرے گا اللہ پاک پر سمجھا تھی بس وہ کافی ہے اس کو دروازہ بند کروا دیں گانے کی وجہ سے سبق سمجھ نہیں آ رہا کون سے گانے آ رہے ہیں کہاں سے ہاں؟ توکل علی اللہ اور وہ انسان جو سہارا کرے اوپر اللہ پاک کے فو پس وہ کافی ہے اس کو خصوصاً ورنہ عمومی کفایت تو ہر ایک کے ان اللہ یہ علت ہے اس لیے کہ جب اللہ پر سہارا کرو گے اللہ تمہارا ہر کام اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے بے شک اللہ پاک بالغ و امرے پہنچنے والا ہے اپنے ارادے کو بالغ و امرے کو مانا پہنچنے والا ہے اپنے ارادے کو اللہ کا جو بھی ارادہ ہوتا ہے اللہ اس کو پہنچنے والا ہے یعنی ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے سمجھا نا سی <coughs> بند کر رہے بند کر کھلینا بھی ہے یہ بند کر دروازہ اچھا جی کرو مانا ان اللہ بالغ و امرے جی۔ بے شک اللہ پاک پہنچنے والا ہے اپنے ارادے کو یا پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو قد جال اللہ ہو ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت معین کیا ہوا ہے کیا ہے ہاں تاکہ کر دی اللہ پاک نے وقت ہر شہر کا قدرن قدرن ایک وقت مقرر اللہ نے ہر شہر کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت مقرر پر کام ہوگا حضرت ومن جب اللہ کو مقبل کے ساتھ کیا رب ہے رب تو تم نے پڑھ لیا ہے کہ ومن جب تق اللہ کا تعلق تق اللہ کے ساتھ ہے وہاں امرتھا تک ہوئے گا اب جہاں اس کے فوائد کا بیان ہے سمجھا نا اللہ فرماتے ہیں مطلب دیکھو جو انسان خدا سے ڈرتا رہا جو انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہا بیوی کو طلاق نہ دی مگر مجبوری کی وجہ سے بیوی کو طلاق نہ دی مگر خدا سے ڈرتا رہا اور بیوی کو مجبوری ہوگی تو طلاق دے گے بغیر مجبوری کے طلاق نہ دے گے اور عام طور پر بیوی کے ساتھ جھگڑا کے خرچے کا ہوتا ہے بیوی کہتے اتنی اتنے پیسے دو فلانی شہر لے کر دو فلانے گھر کے اندر ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اور وہ انسان حلال کی روزی کماتا ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو اللہ ہیں جو انسان خدا سے ڈرتا رہا حلال پر اتفاق کرتا رہا اور بیوی کے ساتھ جھگڑا اگر ہو بھی گیا تو اس میں بھی شریعت کا پابند رہا طلاق نہ دی اگر مجبوری ہو گئی تو طلاق دے دی لیکن پھر بھی شریعت پر عمل کرتا رہا تو اللہ ضرور مہربانی فرماوے گا اس کی روزی بھی فراق کرے گا اور اس کو اور اچھی بیوی بھی عطا کرے گا بات سمجھے گدا درخت لگا رہا ہوں جج اللہ مکھراجا اللہ اس کے لیے مزرتوں سے نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا مانا وہ جو بیچارہ تنگ ہے ہاں، فقط حلال کھانا چاہتا ہے اور بیوی کہتی ہے فلانی فلانی شاید مجھے لے کر دو تو اس کو چاہیے کہ بیوی کے کہے میں نہ آئے خدا سے رہے رض کے حلال پر اتفاق کرے اور اگر مجبوری ہو جائے تو طلاق دے دے بغیر مجبوری کے طلاق اور جب طلاق دے دے رہے تو پھر بھی شریعت کے احکامات پر پورا پورا عمل کرے گا اور اللہ پر سہارا کرے گا تو اللہ ضرور اس کی نجات کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا اس کا رز بھی فراغ کرے گا اور بھی اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کرے گا اور اس کو اچھی بیوی بھی عطا کرے گا سمجھ آیا نا یہ مراد ہے بس ولہ اب ابتدا صورت میں تھا وہ فل کا وہ بالکل ابتدا میں تھا جو احسن عزت کا عزت کو شمار کرو عزت کا ذکر تھا اب اس عزت کی تفصیل ہے ذرا اوپر دیکھ لو میری طرف دیکھو سمجھ لو بات پھر انشاءاللہ چلتے ہیں عورتیں متعلقہ کا چار قسم ہے کتنی قسم ہے صغیرہ نمبر اول صغیرہ سمجھا جو ابھی کم سن ہے اور بالغ بھی نہیں ہوئی اس کو حیض بھی نہیں آتا نمبر دو آ ایسا جو بوڑھی ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا اس کو طلاق دے دی گئی ہے کتنی قسم ہو گئے دو تیسری قسم حاملہ سمجھا جس کو حمل بھی ہے اور خامد نے طلاق دے دی ہے چوتھا قسم چوتھا قسم وہ ہے جو آئسا بھی نہیں صغیرہ بھی نہیں حاملہ بھی نہیں باقاعدہ حیض آ رہا ہے اس کو اور اس کو طلاق مل گئی ہے کتنی صورتیں ہو گئی چار اب یہاں اگر جو ہے تین صورتیں یہاں آ رہی ہیں پہلی تین صورتیں اور آخری صورت جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ باقارہ کے اندر پڑھیں گے اس کا حکم میرے دیکھو فقیرہ جس کو کم سینے کی وجہ سے ابھی تک حید نہیں آتا اور اس کو طلاق دے دی ہے خامند نے یا آ ایسا ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے حید نہیں آتا اور خامند نے طلاق دے دی ہے ان دو کی عدت جو ہے وہ تین مہینے ہے کیا ہے اور حملہ جو ہے اس کی عزت جو ہے وہ وضع حمل ہے کیا ہے حمل وضع ہوگا عزت سنا ہو جائے گا اب کرو مانا بلہ دیکھنا لکھا ہے تفصیل عزت تفصیل عزت نہیں لکھا یہ عنوان نہیں ہے نہیں نہیں نہیں لکھو اوپر لکھو ولہ پر تفصیل عزت یہ عنوان ہے نا جی ولہ تو اوپر لکھو تفصیل عزت لکریہ ہے شدت کی تفصیل ہے اور وہ عورتیں حضرت ولہ ایسنا ہے نا من المحض من نسائکم ولہ جیسنا من المحض یہ معطوف علیہ ہے اس کے بعد نیچے دوسری فطر میں کھڑا ہے ولہ لم یا یہ معطوف ہے چاہے یہ کھڑا ہے یہ چاہے معطوف ہے معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا ہے انر تب تم فا تو ہننا فلاس و اشورن شرط فا عدت ہننا فلاست اشورن جگہ ہے یہ شرط جگہ مل کر یہ خبر ہے اس کوئی سمجھ آیا انر تب تم شرط فائدہ تو ہننا چاہے جگہ یہ جگہ شرط مل کر جو ہے یہ خبر ہے اس کی بلائی اور دوسرا دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہن اشور اس مبتدا کی خبر ہے ادھر تک تم درمیان میں جملہ موتا رہتا ہے یہ بھی صحیح ہے اب کرو مانا اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں متعلقہ سے سے مراد مطلب بلکہ متعلقہ عورتوں سے ادھر تب تم اگر شک کرو تم سمجھا سنگھ پہلے ملا کر مانا کرو اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں سے جی ولہ لم یا حیض نا قسم دوم بولو صحیح بولو صحیح ہے قسم دوم صغیرہ اور وہ عورتیں جو ابھی حیض والی نہیں ہوئی ابھی حیض والی نہیں ہوئی کیوں بجہ کم عمری کے با وجہ کم عمری کے ابھی تک حیض والی نہیں ہوئی وہ جو نا امید ہو چکی ہیں اور وہ جو ابھی تک حید والی نہیں ہوئی تب تم اگر شک کرو تم تو پس عدت ان کی تین مہینے ہے عدت ان کی کیا ہے تین مہینے ہے انہیں تب تم پر لکھا ہے چنا شک ہوا تھا اور پوچھا تھا چنانچہ شک ہوا تھا اور پوچھا تھا اگر شک کرو تم تو بس عدت ان کی تین مہینے ہے اور وہ عورتیں جو ابھی تک حیض والی نہیں ہوئی ان کی عدت بھی تین مہینے ہے بولاد الحمال قسم سوم قسم سوم شاملہ جس کو حمل ہے اور طلاق ہو گئی ہے اور صاحب حمل والی یاد ان کی یہ ہے کہ وضع کریں وہ اپنے حمل کو وہ اپنا حمل بدا کریں حمل آ جائے باہر ان کی عزت ختم ہو گئی لیکن جزانہ حملہ ہونا پر لکھا ہوگا خا کامل یا ناقص خا بچہ پورا ہوگئے یا ادھورا ہو باہر آ جائے عزت ختم سمجھا کہیں خا کامل یا ناقص بشرطے کہ کوئی عضو بن گیا ہو شرچے کہ کوئی کوئی بن گیا ہو تو اب وہ بچہ باہر آئے گا اس کی عزت ختم ہو جائے گی ومن یتق اللہ ترغیب تعمیل یعنی ترغیب تعمیل ہے اور وہ انسان جو ڈرتا رہے گا اللہ پاک سے بار بار یہ لفظ آ رہا ہے سمجھا دیں کیونکہ احکامات کی تعمیل تب ہوگی کہ دل میں خوف خدا ہوگا تو اور وہ انسان جو ڈرتا رہے گا اللہ پاک سے جج اللہ سمر دنیاویہ کیا لکھا ہے کر دے گا اللہ پاک بس اس کے اس کے عمر سے یسرن بالکل آسانی اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے میرے سب دیکھو یہاں حل کر عشک اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا رہے گا میں اس کے لیے یسر پیدا کر دوں گا آسانی تو سنو تو صحیح جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کے لیے کیا کروں گا آسانی پیدا کروں گا حالانکہ ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے کہ جو متقی ڈرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں حالات کے اندر وہ کیا ہے جو جتنا شریعت پر عمل کرتا ہے وہ اتنی پھنستا چلا جاتا ہے اور جو لوگ شریعت کو کی پرواہ نہیں کرتے آزاد لوگ ہیں وہ خوشباج کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات بھی نہیں ہیں کوئی تنگیاں بھی نہیں ہیں اللہ تو فرماتا ہے جو خدا سے ڈرے گا اس کے لیے آسانی ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے اوسر اور تنگی ہے دنیا کے اندر اور دوسرے لوگ جو نہ ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں ہم نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ یسر دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے یسر حصی اور زہری کہ زہرن آسانی ہو جائے معاملہ حل ہو جائے معاملہ کیا ہو جائے حل ہو جائے کام بن جائے اس کو کہتے ہیں جو سر حصی اور زہری کہ زہرن آسانی ہو رہی ہے دوسرا ہے یسر بات نہیں باطنی بات نہیں یہ ہے کہ معاملہ حل ہوئے یا نہ قلب کو سکون اور اطمینان قلب کو کیا ہوئے سکون اور اطمینان ہوئے اور کوئی پریشانی اور کوئی تنگی نہ ہوئے اس کو کہتے ہیں یسر باطنی کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان شاء اللہ پڑھے گا بھگوان آ ذکری فن لہو معیشت ون کا جو میرے جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی روبی تنگ ہوگی روبی تنگ کا مانا انشاءاللہ پڑھیں گے آئے گا روزی تنگ کا مانا یہ نہیں کہ پیسہ کم ہو جائے گا جائیداد کم ہو جائے گی نا اس کا مانا پیسہ ہوگا جائیداد ہوگی لیکن دل تنگ ہوگا ہر وقت گھٹن اور پریشانی اور فکر و فاقہ ہوگا فکرات ہوں گے سمجھا کہ یہ مراد ہے تو انسان جب شریعت پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر اللہ پاک جسر پیدا کر دیتے ہیں یعنی سکون اور اطمینان پیدا کر دیتے ہیں باہر سے مسائل سارے الجھے ہوئے لیکن اندر دل کے اندر کیا ہوتا ہے چپ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو ایک بزرگ تھے ایک بزرگ بڑے اللہ والے وہ تاجر تھے تجارت کرتے تھے تو ایک بڑا باہری بیڑا تھا بھوسے کا بھرا ہوا دریا کے دوسرے کنارے سے آ رہا تھا اس کنارے پر بھوسا لے کر آ رہا تھا تو ان بزرگوں کو کسی نے خبر دی کہ وہ آپ کا جو وہ بیڑا آ رہا تھا اور اس میں بوسا بھرا ہوا تھا وہ دریا میں غرق ہو گیا ہے ختم ہو گیا سمجھا جی تو آپ نے جو سر نیچے کر لیا اور فرمایا الحمدللہ کیا فرمایا تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ نہ وہ غلط خبر تھی بلکہ صحیح سالم آ رہا ہے پھر آپ نے سر نیچے کر دیا اور فرمایا الحمدللہ للہ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کہ نقصان کی خبر ملی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور پھر نفے کی خبر ملی تو الحمدللہ پڑھا تو فرمایا کہ میں نے جب نقصان کی خبر ملی تب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ میرا دل ادھر مشغول ہوا ہے جب بدستور اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ میرا دل بدستور اللہ کی یاد میں مشغول ہے پھر جب نفے کی خبر ملی تو پھر میں نے توجہ کی دل کی طرف سے میرا دل جو ہے اس مالی نفے کی طرف متوجہ ہوا یہ بدستور اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو میں نے دیکھا الحمدللہ میرا دل جو ہے بدستور اللہ کی یاد میں مشغول ہے سن رہے ہو یہ ہے اصل چیز اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے قلبی سکون جو ہوتا ہے یہ ساری آسانیوں کی جڑ ہے ساری آسانیوں کی کیونکہ تکلیف تو اس کے لیے ہوگی جس کو دل پریشان ہو جب دل پریشان نہیں ہے سکون ہے تو بس تکلیف ہی نہیں ہے تکلیف تکلیف ہی نہیں ہے سرے سے اس لیے اب جواب کیا آیا جواب یہ آیا کہ یسر سے مراد صرف ظہری یسر نہیں ہے بعض اوقات ظاہراً یسر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتا لیکن باطن یسر ہو جاتا ہے جی۔ کچھ سمجھ آیا ہے جی۔ اس لیے یوسرن پر لکھا ہے حسن یا حسن یا باسن سمجھا یا زہری ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے یا اندر اور دل کے اندر یوسر آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ سکون قلب مل جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہو اب دیکھو ظال کا امر اللہ تاکید امتسال کیا لکھا ہے تاکید امتسال یہ ہے امر اللہ پاک کا یہ ہے حکم اللہ پاک کا انزلہ الیکم اتارا اس کو طرف تمہارے اللہ